صالحا متقبلا اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المخلصين وعبادك المحسنين آمین یا رب العالمین مسائل حکمت کے ضمن میں ہمارے آج کے موضوع کا جامع عنوان تصوف ہے اور اس ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اس کا سنت رسول علیہ صاحب صلاحۃ وسلام سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور کیوں ہوا چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے تمہید میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر براہ راست گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تکرار اور اعادی کی ضرورت کم سے کم پیش آئے تصوف کا موضوع اور اس کے مقاصد پہلی بات یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقصد کیا ہے اس کے میں پہلا مشاہدہ آبزرویشن یہ ہے کہ تصوف کا موضوع اور مقاصد صد فیصد درست اور خالص اسلامی ہے اگر ہم انہیں معین الفاظ کا جامع پہنائیں تو وہ یہ ہیں اولاً جہل سے نجات اور معرفت کا حصول ثانیاً تہذیب و تزکیے نفس تہذیب یعنی مہذب بنانا ہم نے دسویں جماعت میں ایک عربی شعر پڑھا تھا جس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں اور حق بو فتحت کم اولاد کے لیے تعلیم کے ساتھ ہی تہذیب کا لفظ آتا ہے سالسن تصفی قلب اور تجلی روح یعنی روح کو جلا دینا اور اسے انوار الہی سے منور کرنا اس ضمن میں میرے استاد مرحوم مولانا منتخب الحق قادری رحمہ اللہ نے ابن سینا کا ایک جملہ سنایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ ملے تو فجاہد فی خلواتی کا اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو مراقبے کرو اشاعت تو شاید کبھی تجلی خدا بندی کی کوئی شعاع تمہارے لیے بھی چمک اٹھے رابعن خالق سے خلوص و اخلاص اور دنیا و مافیہ سے بے رغبتی اور خامصن مخلوقی خدمت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بہت پیارا شعر ہے طریقت بجز خدمت خلق نیس بتسبی ہو سجاد و دلق نیست یعنی طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے سوائے خدمت خلق کے طریقت کی کوئی حقیقت نہیں ہاتھ میں تسبیح ہو جائے نماز کندھے پر ہو اور ڈلک یعنی گدڑی اوڑھی ہوئی ہو تو یہ تصوف اور طریقت نہیں ہے بلکہ طریقت تو نام ہے خدمت خلقہ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مقاصد دین ہی کے مقاصد ہیں جو مطلوب ہیں لہٰذا جہاں تک تصوف کے مقاصد اور تصوف کے موضوع کا تعلق ہے وہ عین دین ہے اور وہ عین مطلوب ہے تصوف کی اصطلاح اور اس کا ماخذ لیکن اس کے ذمے پہلی ہمالیہ جیسی غلطی اس کے لیے خاص غیر قرآنی ہی نہیں بلکہ ایک مجہول الاصل عنوان کا اختیار کر لیا جانا ہے یہ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ لفظ غیر قرآنی ہے لفظ تصوف کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہے نہ سنت اور حدیث سے دوسرے یہ کہ یہ لفظ مجہول الاصل بھی ہے جس کا مادہ ہی متفق علیہ نہیں اس کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ دوسری صدی ہجری کے اختتام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا ڈاکٹر میر ولی الدین نے تو اس کے لیے باقاعدہ سن معین کیا ہے اٹھارہ سو بائیس عیسوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال چھ سو بتیس عیسوی میں ہوا اور ہجرت چھ سو بائیس عیسوی میں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک سو نبے برس بعد بلکہ قمری تقویم کے اعتبار سے ایک سو چھیانوے برس بعد یہ لفظ ایجاد ہوا ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ماخذ کے بارے میں جو چار آر آ رہی ہیں کہ یہ لفظ عربی کے کس مادے سے اخذ کیا گیا ہے اس میں سے تین تو بالکل غلط ہیں اور ان کا غلط ہونا صد فیصد ثابت ہے چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ صفا سے بنا ہے حالانکہ صرف و نحو کے کسی قاعدے کی روح سے صفا سے صوفی کا لفظ نہیں بن سکتا بلکہ اس سے صفوی بنے گا جیسے خاندان صفوی دوسری رائے یہ ہے کہ تصوف کا لفظ سب سے بنا ہے لیکن یہ اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکتا صف کے ساتھ یا نسبت کا اضافہ کریں تو صفی بنے گا نہ کہ صوفی تیسری رائے یہ کہ یہ صفت سے بنا ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ سے صفی بنتا ہے صوفی نہیں ڈاکٹر میر ولی الدین ان لوگوں میں سے ہیں جو قدیم اور جدید دونوں کے عالم ہیں ان کے فلسفے میں ڈاکٹریٹ تھی اور اسلامی تصوف پر ان کی متعدد کتابیں ہیں ان کی ایک تصنیف قرآنی تصوف پر ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تینوں باتیں بے بنیاد ہیں البتہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مصدر یا مادہ لفظ صوف ہے اور عام طور پر یہی بات مانی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ صوف ہی سے بنا ہے اس ضمن میں اپنی رائے میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ بات ایک درجے میں قابل قبول ضرور ہے گرامر میں صوف سے صوفی بن جاتا ہے اس اشتقاق کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ والے حضرات تھے جن کی زیادہ توجہ دنیا کی بجائے اللہ کی طرف تھی ان میں دنیا و مافیہ سے بے رغبتی تھی اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص تھا اور اس پر مستضاد یہ کہ وہ معرفت کے حامل تھے جنہوں نے تہذیب نفس تصفی قلب اور تجلی روح کی منزلیں طے کی تھیں جن میں درویشی تھی یہ حضرات اون کا لباس پہنا کرتے تھے جس کے نیچے کوئی اور لباس نہیں ہوتا تھا تاکہ اس کے ذریعے چبھن اور بے آرامی کا احساس ہوتا رہے یعنی آرام کی بجائے سختی کی عادت پڑے چنانچہ یہی لفظ اقبال نے اپنے اس شعر میں استعمال کیا ہے صوفی پشمین پوش حال مست از شراب نگم قوال مست تو یہ لوگ اون کا کھردرا لباس پہنتے تاکہ اندر سے بال کاٹتے رہیں اور اس طرح ان کے نفس کو استراحت کے بجائے تکلیف اور کوفت کا احساس ہوتا رہے اس رائے پر تقریباً اجماع ہے اور یہ لغت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اس ضمن میں میری ذاتی رائے مختلف ہے اور اپنے علم کی حد تک میں اس رائے میں منفرد ہوں میرے نزدیک لفظ تصوف کا ماخذ یونانی لفظ صوفیہ ہے جو بعض علوم کے ساتھ لاحقے کے طور پر آتا ہے مثلا فلوسوفی یونانی زبان میں صوفیہ کا معنی ہے وزڈم یعنی حکمت و دانائی اور صوفس حکیم دانا وائز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ تصوف در حقیقت تھیوسوفی سے بنا ہے جو عرفان و معرفت خداوندی کا علم ہے تھیو کا لفظ یونانی زبان میں مذہبی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اسی سے تھیوکریسی کی اصطلاح بنی ہے جو مذہبی لوگوں کی حکومت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں اس ضمن میں مولانا مودودی مرحوم کی رائے کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہے اور نہ ڈیموکریسی بلکہ یہ ایک تھیو ڈیموکریسی ہے کیونکہ اس میں تھیو اور ڈیمو دونوں عنصر جمع ہیں بالکل اسی طرح کا معاملہ تھیوسوفی کا بھی ہے چنانچہ یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے اور در حقیقت تصوف کا لفظ یہی سے آیا ہے اور یہ بات ہر شخص کے علم میں ہے کہ دوسری صدی ہجری کے دوران یونانی فلسفہ اور نو افلاطونی تصوف کا ایک بہت بڑا سیلاب عالم اسلام پر آ چکا تھا لفظ تصوف کے اشتقاق کے بارے میں یہ میری ذاتی رائے ہے کوئی اسے قبول کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے تو رد کر دے بہرحال اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاح مجہول الاصل ہے پہاڑ جیسی غلطی کے ہولناک نتائج نمبر ایک کتاب و سنت کی اہم اصطلاح سے محجوبیت اس ہمالیہ جیسی غلطی کے جو ہولناک نتائج نکلے ان میں سے اولین یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اصطلاح احسان سے محجوبیت اور محرومی ہو گئی اور اب ہمیں لفظ احسان کے صرف ایک ہی معنی معلوم رہ گئے ہیں یعنی کسی سے حسن سلوک کرنا کسی سے بھلائی کرنا اگرچہ اس لفظ کے یہ معنی بھی ہیں چنانچہ اس معنی میں یہ لفظ قرآن حکیم کی سورہ قصص میں استعمال ہوا ہے یعنی احسن کما احسن اللہ علیہ لیکن احسان دین کی ایک اہم اصطلاح بھی ہے چنانچہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد احسان کا درجہ ہے اس کا عمومی مفہوم ہے کسی بھی شے میں حسن پیدا کر دینا گویا ایک ہے مارے باندھے کوئی کام کیا اس کے بنیادی تقاضے اور لوازم پورے کر دیے لیکن ایک ہے پوری طرح جان کھپا کر دل لگا کر پوری توجہ اور اپنی ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ انداز سے کرنا چنانچہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ادا قتل تم فاحسن القتلتا و ادا ذبح تم فاحسن البحتا یعنی کسی کو قتل کرنا ہے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو اور کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اسے بھی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو کسی کو اذیتیں دے دے کر نہ مارو آج کل سعودی عرب میں جو بی ہیڈنگ ہوتی ہے یعنی جب سر قلم کیا جاتا ہے تو ایک ہی وار ہوتا ہے سوائے رجم کی سزا کے جس کے لیے ایک عبرتناک ماحول پیدا کرنا مقصود ہے اسی طرح ذبح کرنا مقصود ہو تو چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو بس ایک ہی مرتبہ آپ کی چھری اس مقصد کو پورا کر دے اسی مفہوم میں یہ لفظ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال ہوا ہے یعنی من حسن اسلام المرء لا یعنی یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو ترک کر دے جس سے نہ کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہو نہ اخروی اجر و ثواب متوقع ہو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ دین کی ایک اتنی بنیادی اصطلاح جو حدیث جبریل علیہ السلام میں آئی ہے ان الفاظ کے حوالے سے کہ فاخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان اس سے امت محروم اور محجوب ہو گئی قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی اس میں ایمان کے دو مرحلے بیان ہوئے ایک قانونی ایمان اور دوسرا حقیقی ایمان یہ مطالعہ قرآن کے ہمارے منتخب نصاب کی ایک مرکزی بحث ہے کہ قانونی ایمان یعنی اسلام اور حقیقی ایمان میں کیا فرق ہے قانونی ایمان کے درجے میں عمل علیحدہ ہے ایمان سے جبکہ حقیقی ایمان کے درجے میں عمل جز ینفق بن جاتا ہے ایمان کا پھر اس سے اوپر تیسرا درجہ احسان کا ہے اس ضمن میں سورہ معدہ کی یہ آیت بڑی اہم ہے لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا واللہ يحب المسنین آیت نمبر تریانوے جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح پر مسلسل کاربن رہے ان پر کوئی الزام نہیں ان چیزوں کے ذمہ جو وہ پہلے کھا پی چکے یعنی اگر کسی نے کسی شے کی حرمت قطعی کا حکم آنے سے قبل کھایا پیا ہے تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ حرام شے گویا جسم میں رچ بس گئی ہو درا حالانکہ ان کی مسلسل رویش یہ رہی کہ انہوں نے تقوا اختیار کیا پھر ایمان لائے اور عمل صالح کیا پھر اور تقوا بڑھا تو وہ مزید ایمان لائے یعنی ایمان حقیقی تک پہنچ گئے نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں پہلا ایمان وہ ہے جسے قانونی ایمان کہنا چاہیے یعنی جس کے ساتھ عمل صالح علیحدہ حیثیت سے آتا ہے اور دوسرا ایمان وہ حقیقی ایمان ہے کہ جس میں عمل کی کیٹیگری علیحدہ نہیں رہی بلکہ وہ اس کا جزء لا ينفق ہے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ المان قول و عمل اور اس کے بعد جب تقوی اور بڑھا تو اب وہ احسان کے درجے پر فائز ہو گئے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہی ہیں جو محسنین میں شامل ہیں اس ضمن میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوٹ کیجئے کہ قوم الا نزع اللہ عنہم سنت اس لیے کہ جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی نہ کوئی سنت یقیناً رخصت ہو جائے گی ہر بدعت تعمیر سنت ہے ہر بدعت لازمن کسی سنت کا ازالہ کرے گی یعنی اسے ڈسپلیس کرے گی لہٰذا یہاں پر تصوف کے لفظ نے احسان کی خالص دینی اصطلاح کی جگہ لے لی نمبر دو کتاب و سنت کے شیدائیوں میں تصوف سے بعد اس ہمالیہ جیسی غلطی کا دوسرا نتیجہ وہ نکلا جو میرے نزدیک پہلے سے بھی خطرناک ہے یعنی کتاب و سنت کے شیدائیوں میں اس سے بودھ پیدا ہو گیا گویا عنوان سے بودھ ہوا تو اس کے کنٹینٹ سے بھی دوری پیدا ہو گئی اور نتیجتاً نری ظاہر پرستی باقی رہ گئی اگرچہ صرف عنوان ہی کی وجہ سے بود نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی دیگر وجوہات بھی تھی جنہیں ہم آگے چل کر سمجھیں گے تاہم واقعہ یہ ہے کہ قلبی و ذہنی بودھ کا آغاز عنوان کی تبدیلی ہی سے شروع ہو گیا تھا اور دوری کے اس عمل فنا منن کا نقطۂ عروج ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تصور پر اس انداز سے اعتراض کیا جائے کہ یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہے تو جواباً کہا جاتا ہے کہ دیگر علوم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے لیکن تصوف کے سوا دیگر علوم کے عنوانات قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں مثلا تفسیر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے احسن تفسیر اور یہ لفظ دور صحابہ میں بھی مستعمل تھا اسی طرح تفقوق کا لفظ قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہم فقہ فی الدین یہ دوسری بات ہے کہ علم دین کے ایک خاص شعبے کو فقہ کہہ دیا گیا لیکن یقیناً وہ بھی تفقوق کا جزو ہی ہے اسی طرح حدیث کا لفظ بھی قرآن میں ہے فگ حدیث یہ قرآن بھی حدیث ہی ہے لیکن قرآن حدیث اللہ ہے اور جسے اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا ہمارے تمام دینی علوم کا منبع و سرچشمہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عنوانات بھی قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں لہٰذا میں اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا کہ جیسے اور دینی علوم ہیں ویسے ہی تصوف بھی ہے اس لیے کہ آپ نے عنوان ہی جدا کر دیا اور ایک ایسا لفظ اختیار کر لیا جس کا کتاب و سنت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں اور مستضاد یہ کہ اس کا یہ بھی کچھ پتا نہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت سے لگاؤ اور تمسک ہے اور جس کی شخصیت میں کتاب و سنت راسک ہو چکے ہیں اسے یقیناً تصوف سے بہت نہ صحیح حجاب تو ضرور محسوس ہوگا لہٰذا تصوف سے بودھ کی پہلی وجہ تو اس کا اجنبی عنوان ہی ہے اور اس بودھ میں دیگر اسباب کی وجہ سے اضافہ ہوتا چلا گیا کیونکہ اس فکر میں جو بیرونی نظریات اور فلسفے آئے ان سے وہ حجابات بڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے منافرت کی شکل اختیار کر لی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تصوف سے دوری کی سب سے نمایاں مثال محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ ہے ویسے میں انہیں بھی کی فہرست میں شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بدعات کا قلع کما کیا غیر اسلامی رسومات کی بے کنی کی دین کی تعلیمات پر جو جھاڑ جنکار آ گیا تھا اسے ہٹایا اور کم از کم دین کے عملی اور ظاہری پہلو کو نکھارنے کا کام سر انجام دیا اس پہلو سے وہ مجددین امت میں شامل ہیں لیکن اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ہم اثر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تقابل کیا جائے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت کبرا کو ذہن میں رکھیے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں کے جامعہ ہیں جبکہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت صرف دین اور کتاب و سنت کے ظاہری پہلو کے حوالے سے ہیں یہاں ضمنی طور پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ عہد حاضر میں تجدیدی اور احیائی تحریکوں میں دین کے باطنی پہلو کے مفلوج ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان تمام تحریکوں کے سامنے ایک مثال اور امام کی حیثیت سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی نجدی تحریک رہی ہے اس لیے کہ یہی ایک تحریک تھی جس نے اسلام کا قانونی نظام دوبارہ قائم کیا شریعت کا نفاذ کیا شاعر دین کی پابندی شروع کی اگرچہ انہوں نے یہ کام آل سعود کے تعاون سے کیا اس کے باوجود یہ تحریک تجدید و احیائی دین کی تمام تحریکوں کے لیے ایک مثال بن گئی اس ضمن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے لیکن ان کی شخصیت بہت مختلف تھی